عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ ہر قل نے انہیں قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بلا بھیجا پھر اپنے ترجمان سے کہا ان سے کہو کہ میں ان کے بارے میں پوچھوں گا اگر یہ مجھ سے جھوٹ بات کہے تو اسے جھٹلا دیں پھر پوری حدیث بیان کی پھر اس نے ترجمان سے کہا اس سے کہو کہ اگر تمہاری باتیں صحیح ہیں تو وہ شخص اس ملک کا بھی مالک ہو جائے گا جو اس وقت میرے قدموں کے نیچے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار ایک سو چھیانوے